حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مقامات پر جنات کی آمد و رفت رہتی ہے لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے میں نر اور مادہ ناپاک جنات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو ستاون